علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا جو مجھ سے محبت کرے اور ان دونوں سے اور ان دونوں کے باپ اور ان دونوں کی ماں سے محبت کرے تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار سات سو تینتیس یہ حدیث ضعیف ہے